وتبارك الله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وحلل

<coughs> برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ و تسلیما کثیرا کثیرن کہ کے مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال آل والعیال سیت آفیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائے میں نے اپنے سب کا معروضات میں شرک کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں اب چونکہ انشاءاللہ شاء اللہ یا میں حج بھی قریب آ رہے ہیں اور پھر حج کے موضوع پہ باتیں اور درس انشاءاللہ شروع ہوں گے تو میں نے خلاصہ عرض یہ کیا تھا کہ سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے اعمال کے حبد کرنے والا بھی شرک ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی بھی مفرت نہیں فرمائیں گے اور محمد عربی بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور شرک کی جزا اور سدا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے مشرق کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں حرام ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ شرک کیا ہے شرک شراکت سے ہے یعنی شریک بنانا اب شریک بنانا جو ہے یا تو شریک اللہ کی ذات میں بنایا جائے تو وہ بھی شرک ہے یا تین میں اللہ کو ایک مانا جائے وہ بھی شرک ہے یا اللہ کے نعوذ باللہ ٹکڑے کر کے کسی پیغمبر کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانا جائے وہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ اولاد مانی جائے وہ بھی شرک ہے اللہ کے لیے صاحبہ بیوی مانی جائے وہ بھی شرک ہے اللہ کے لیے ملائکہ بنات اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ بھی شرک ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں شرک فضات ہیں اور اسی طرح ایک ہے شرک فی صفات کہ اللہ کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک بنانا اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جیسے علم ہے علم کامل علم غیب علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ علم تو ہے اتنے میں ضرور شریف پڑھنے دیا ہے حج کا تواب کا کھانے کا پینے کا علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے اللہ نے علم تو مرغی کو بھی دیا ہے اپنے بچوں کو پہچانتی ہے جانور اپنی ماں کو پہچانتا ہے جانور اپنے چرانے والے کو پہچانتا ہے یہ علم نہیں علم کامل علم محیط علم غیب ذرے ذرے کا علم جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس میں اگر کسی کو شریک کیا جائے اور یہ عقیدے رکھے جائیں کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں امام جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں اولیاء اللہ جو ہے وہ بھی عالم الغیب ہیں تو یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کی شفت میں شریک بنا دیا سمجھ آ رہی ہے بات اچھا اسی طرح اب بات سمجھیں کہ یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے تصرف میں اللہ کے اختیار میں اللہ کی قدرت کاملہ میں کسی غیر کو شریک بنائے تو یہ بھی شرک ہے کیا مانا ہے اس کو سمجھے تھوڑا اللہ پاک آسان فرما دے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ سارا نظام عالم چلانے والا کون ہے اللہ ہے جیسے کہ راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں دیہات میں گزر رہا تھا ایک بڑھیا عورت جو ہے چرخے پہ بیٹھی ہوئی دھاگا بنا رہی تھی میرے دل میں خیال آ گیا کہ اس سے پوچھوں کہ تو کون ہے میں چلا گیا نے کہا اما جان آپ کون ہوں کہا میں مسلمان ہوں اب فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے پوچھوں کیا یہ توحید کو سمجھتی ہے تو میں نے کہا تمہارا کیا عقیدہ اس نے کہا اللہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ساری کائنات کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو راضی بہت بڑے عالم تھے ان نے کہا اچھا اما جان بات یہ ہے کہ اللہ ہے اور پھر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے اور سارے نظام کے چلانے والا بھی اللہ ہے یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی ہے کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس تو اس بڑیا نے کیا جواب دیا وہ کہنے لگے حضرت راضی فرماتے ہیں کہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی بیٹا میں رجیا ہے تم دیہات میں زندگی گزر گئی اور غریب لوگ ہیں ہم یہ جو چرخا دیکھ رہے ہو نا اس کو جو میں چلا رہے ہوں مجھے تو اسی سے بس اللہ کی توحید سمجھ آ گئی ہے اب راضی جیسا آدمی جو بڑا امام الباقول گزرا ہے یعنی جس کو اللہ نے اقلیت میں بہت بڑا درجہ دیا تھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چرخے نے کیسے تمہیں توحید سمجھا سمجھ آئی اور بیٹا بات سنو یہ چھوٹا سا چرخا ہے جب تک اس کو میں نہ چلاؤں یہ نہیں چلتا اور چلاؤں تو چل پڑتا ہے اگر یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ ساری دنیا کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے ہم نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں، ہو سکتا ہے دو چلانے والے ہوں چلانے والے جو ہیں وہ زیادہ ہوں تین ہوں دو ہوں چار ہوں اور میں نے کہا نہیں بیٹا چلانے والا بھی ایک ہے میں نے کہا وہ کیسے سمجھ آئی اس نے کہا دیکھو اگر ہم دو آدمی چرخے پہ بیٹھ جائیں ایک کہے یوں چلاؤ ایک کہے یوں چلاؤ تو چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا تو معلوم ہوا کہ یہ نظام بھی دو چلانے والے ہوتے ہیں ایک کہتا رات نہ ہو دن ہو ایک کہتا نہیں دن نہ ہو رات ہو نظام تو دبا ہو جاتا تو معلوم ہوا کہ چلانے والا بھی ایک ہے تو اس لیے سمجھے اسی لیے علماء نے کہا ہے وفی کل سے ان لہو آئے تم ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں سد اللہ انہ واحد جو دلالت کر رہی ہے کہ وہ ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ متصور فی الامور ہے وہ خالق ہے وہ قادر ہے وہ رازق ہے وہ متصرف ہے وہ مالک ہے وہ مختار ہے آسمانوں کے پیدا کرنے والا زمینوں کے بنانے والا ان میں تارے اور ستارے جلنے والا اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے اب دیکھیں اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے سو اب ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے بندو صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے دوسری جگہ فرماتے اللہ فراشن اواشن سنا ابھی وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فرمایا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے اور جس نے آسمانوں سے پانی برسایا ہے اور جس نے زمین سے تمہارے لیے پھر کھیتیوں کو اگایا ہے اور تیسری جگہ فرماتی ہے فرائی تم ماں تم اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ جو تم کاشت کرتے ہو تم تو اپنے بیج کو لے کے زمین کے مٹی میں ملا دیتے ہو پھر اس کی حفاظت کرنے والا اس بیج کی حفاظت کر کے اس کو کھیت بنانے والا گٹلیوں سے درخت پیدا کرنے والا بادلوں سے پانی برسانے والا کون ہے انزل تم ہو بینل مزنی ام نل مزنون تم سجرتا ام ن المنشون تج کی رتن ممتا المقوی اللہ نے فرمایا کیا تم آسمان سے ہر بادلوں سے پانی برساتے ہو کیا تم زمین سے درختوں کو نکالتے ہو اتنی سی گٹھلی ڈالتے ہو تو میں کھجور کے درخت بنا دیتا ہوں آم کی گٹھلی ڈالتے ہو میں آم پیدا کر دیتا ہوں ایک زمین میں تم پانی لگا کے کہیں گلاب لگاتے ہو کہیں چمپا لگاتے ہو کہیں موتیاں لگاتے ہو کتاب ایک ہے زمین بھی ایک ہے مٹی بھی ایک ہے پانی بھی ایک ہے لیکن ہر چیز کو علیحدہ پیدا کرنے والا کون ہے تو اب سمجھ لیں کہ تمام عالم کا نظام چلانے والا کون ہے اسی لیے جناب اب غور کریں اللہ کا قرآن اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حاجیوں میری بہنیں بیٹیوں میرے بھائیو جتنے دن اللہ نے مکے مدینے میں نصیب کیا ہے اللہ کے قرآن کو کھول کے بیٹھ جاؤ کوئی مولوی مکی مدنی تیرے عقیدے نہیں بدل سکتا دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ کہ مولا تو نے کعبہ دکھلایا ہے یہاں محمد مدنی پیدا ہوا ہے یہاں اللہ کا قرآن اترا ہے اللہ کی توحید کا نارا بلند ہوا ہے یہی کھڑے ہو کے خلیل نے پکارا ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہمیں حبیب نے دین اسلام پہنچایا ہے میرا اللہ جو تیرے محمد مدنی کا سچا دین ہے وہ مجھے نصیب کر دے مانگو گے تو ملے گا نا تم مانگو ہی نہ تو ملے گا کیا اب دیکھیں کہ ہر چیز کا اختیار جو ہے اسی لیے جب سیدنا ابراہیم کا اور نمرود کا مقابلہ ہوا تو نمرود نے بھی اپنے غرور میں آ کے طاقت میں آ کے کہا کہ ابراہیم الخلیل بدلاؤ تمہارا رب کون ہے حضرت خلی اللہ اسلام فرمایا ربی اللہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے وہ بدبخت سمجھا نہیں اس نے کہا ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک قیدی کو سدائے موت دے دیتا ہوں ایک قیدی کو چھوڑ دیتا ہوں وہ پاگل سمجھا گی کہ پیدا کرنا الگ چیز ہے موت دینا الگ چیز ہے احیاء اور اماتا الگ چیز ہے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ کودن ہے یا لوگوں کو دھوکا دینا چاہتا ہے اس لیے خلیل نے فرمایا اب میں وہ بات کروں جو لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے فرمایا میں ان فات بها من مغرب ابراہیم الخلیل نے فرمایا اچھا ایسا کرو میرا خدا تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تم بھی خدا ہو تو کل میں اربانی کر کے سورج کو مغرب سے نکال لو مشرق میں بجائے قرآن کہتے پپو ہی تلوی کب اب مشرق کے پاس کیا جواب ہے اور یہ بھی اللہ کے کعبے میں حاجی ہو یاد کر دینا کہ جتنے دنیا میں مشرق ہیں وہ ہندو ہیں وہ آتش پرست ہیں وہ مجوسی ہیں وہ نسارا ہیں وہ یہود ہیں وہ مشرقین ہیں وہ بدھ مت ہیں وہ یدھ مت ہیں وہ سکھ ہیں کسی جھوٹے مذہب والے کے پاس الحمدللہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ نہ دلیل ہے نہ نشانی ہے نہ آیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے الحمدللہ بھائی مسلمان بیٹھے ہیں اور دعا کیا اگر اللہ مسلمان جہاں ہے اس کی حفاظت فرما آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو اپنے ہاتھ سے دیوی بنائے دیوتا بنائے اپنے ہاتھ سے مندر بنائے اپنے ہاتھ سے سجائے اپنے ہاتھ سے پھول ڈالیں اپنے ہاتھ سے رنگ لگائیں ابھی میں ہانگ کانگ میں گیا تھا ایک پوری بازار ہے جہاں خدا بکتے ہیں وہ تو بنے ہوئے ہیں بڑا خریدے چھوٹا خریدے جیسا مرضی ہے بھگوان لے لو اچھا پیسے زیادہ ہیں چاندی والا لے لو اور زیادہ ہے سونے والا لے لو اور کم ہے پیتل والا لے لو اور کم ہے لکڑی والا لے لو اور کم ہے مٹی والا لے لو خدا بک رہا ہے بندہ بیچنے والا ہے لیکن ہے پھر بھی بھگوان ایمان سے کہو تمہارے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کیا اپنے ہاتھ سے بناؤ پھر کہو بھگوان ٹھنڈے دل سے بولو عقل کی بات ہے بلا یہ بات تمہارے عقل میں آتی ہے کہ اپنے ہاتھ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے نا جی کہ یہ سارا نظام چلانے والے جو ہے نا یہ تارے ہیں ستاروں میں سارا معاملہ جو ہے ستاروں کے ہاتھ میں ہے ستارہ جب برج میں آتا ہے نظام بدل جاتا ہے اور ہر بندے کا ایک ستارہ ہے ہر بندے کا ایک برج ہوتا ہے اور آگے برج جو ہے سرطان ہے جوزا ہے زہل ہے مشتری ہے اچارد ہے اور ستارے جو ہیں وہ کہکشاں ہے ستارے جو ہیں وہ کواقب ہیں ستارے جو ہیں وہ نجوم ہیں ستارے جو ہیں وہ مساوی ہیں اور یہ سارا نظام ستاروں کے ہاتھ میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے قوم ساری ساتھ کھڑی ہے اللہ کے قرآن کو جب پڑھو گے نا مسئلے حل ہو جائیں گے جب سے قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے نا گمراہ ہو گئی ہے وہ مہذب سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خواہ رہے ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر اللہ کا قرآن لوگوں نے بھلا دیا ہے اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی نہ پڑھنے کے برابر اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے یہاں ہاں پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے یہاں مد ہے یا یہاں مد نہیں ہے یہاں مد طویل ہے کہ مد کثیر ہے یہاں سکتا ہے کہ یہاں وقفہ ہے ان کو پتا ہی نہیں جب یہ پتا نہ ہو ترجمہ بدل گیا جب ترجمہ بگڑ گیا تو سمجھ گیا ہے گھڑی ایک پل جھپا رکھا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں وہ گھڑی جس بندے کو مل جائے جو موقع خدا دے دیتا ہے اور وہ گھڑی کب ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گھری جب امام جمعہ کی اذان کے لیے اذان کے بعد من پہ آتا ہے اس وقت ہے بعض کہتے ہیں دو خطبوں کے درمیان ہے بعض کہتے ہیں عصر کے بعد ہے لیکن زیادہ تر راج اقوال یہی ہے کہ اصل سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس درمیان میں اللہ نے وہ سائے مستجابہ رکھی ہوئی ہے جو بندہ اس وقت میں دعا مانگ رہا ہے جو بھی اللہ سے مانگے گا وہ مل جائے گا اور ہم دعا مانگنے کے بجائے کیمے اور دال اور سبزی میں خدا کے کعبے میں لگے بیٹھے ہوں حدیث مبارک سننے میں مدنی سرکار نے رابطے دو جہاز سرکار ددیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرے چاہے وہ باتیں مبا بھی ہوں یعنی حرام بھی نہ ہوں اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے درخت سوکھا ہوا ہو اور تیز ہوا چلے اور اس کے پتے گر جاتے ہیں تو جو لوگ مرم میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کس سے کہانیاں کرتے ہیں یوں سمجھے کہ جو نیکیاں کمائی تھی ساری گرا کے خالی ہاتھ حرم سے نکل جاتے ہیں خاص طور پہ میری بہن ہے یہ تو کی تو دکان بند ہی نہیں ہوتی اللہ ہدایت خدا کا خوف کریں کم از کم جب حرم میں ایک راجا ہے جب حرم میں باہر نکلے نا سارا راشن چوبیس گھنٹے کا پورا کر لیا کرے لیکن جب حرم میں آ جاؤ یا قرآن پڑھو یا ذکر کرو مومن کی شفتی یہ اللہ ولہ ون والا جنو د يفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ فرماتا ہے میرے بندے کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے لیتے ہیں تو میرا ذکر ہے سو جائیں تو میری قدرتوں میں فکر ہے اقرار کر رہی ہے ان کی زبان پہ اسی لیے علماء کہتی ہیں تیرے ہر سانس میں ذکر ہو تیری ہر زبان پہ ذکر ہو تیرے ہر قدم پہ ذکر ہو تیرے چلنے میں ذکر تیرے بیٹھنے میں ذکر مسجد میں داخل ہو تو ذکر باہر نکلو تو ذکر پانی پیے تو ذکر تاکہ ہر وقت زبان جو ہے لا بذكر اللہ حضور نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے اور تو اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر لوگ سمجھیں کہ دیوانہ ہے دعا کر اللہ ہمیں بھی ذاکرین میں بنا لے اللہ ہمیں غافلین میں نہ بنائے اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں تم نے بھی قبر میں جانا ہے میں بھی قبر میں جاؤں گا یعنی اللہ نے جو تمہیں کعبے میں ایک گھڑی نصیب کی ہے محمد کے روزے پہ ایک گھڑی نصیب کی ہے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور یہ ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تم اگر ضائع کرو تو تمہاری مرضی ہے اس لیے آپ ضرور شریف پڑے اور میں بات کروں اب دیکھیں کہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نکلے کیا فرمایا نکلے کب علیہ اللیل جنا ہلئی نورا کبن ربی فلما أفل قال لا أهب فلی اللہ فرماتے ہیں جب تارے نکلے حضرت خلیم نے فرمایا اچھا یہ رب ہیں یہ نظام چلانے والے ہیں میں نے کہا ہاں جی ہاں یہی ہے بالکل بالکل یہی ہے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ دیر ہو گئی تارے ڈوب گئے آپ نے فرمایا جو خود ڈوب جاتا ہو وہ کسی کا نظام کیسے چلائے گا وہ تو ڈوب گیا وہ تو چھپ گیا گلن تارا ہلکا مارا پاؤن کارا آ ربی اب چاند نکلا فرمایا یہ ہے رب کہنے لگے ہاں جی فرمایا فلما افل قال دلم يهدني ربي ربی من القوم الضالين اب وہ بھی ڈوب ڈوگی افلا شمسا باد رسن کالا ہاضا ربی ہادا اکبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء بری ام اما اب جب سورج نکلا فرمایا کیا یہ رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا قوم میں تم سے بری تمہارے شرک سے بری تمہارے عقیدے سے بری یہ چاند ہے سورج ہیں تارے ہیں یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے نظام کے پابند ہیں لیں اور یاد رکھ لیں حدیث بھی دماغ میں رکھ لیں میرے محبوب کا فرمان ہے محبوب کائنات کا فرمان ہے حضور نے پر سویدان بھائی سویدانے اللہ کی آمد والے دن سورج چاند کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ ان کی عبادت والے دیکھ لیں گے جو خود جہنم میں پڑے ہیں وہ ہمارے مختار کیسے بن سکتے ہیں اب سمجھے مسئلے کو اللہ تبارک کے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا سورج کو بنانے والا مخلوق کو پیدا کرنے والا اگر اللہ تو پھینک دے تو گھر میں رات جا کے بیسواں پارا کھول لیں اللہ فرماتے امن جال الارض کرارن و جال خلال انہارن کون ہے وہ جو جس نے زمین کو جمایا ہے زمین میں نہریں جاری کی ہیں زمین میں پہاڑوں کو جمایا ہے نجال الارض بہار و الجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا فرمایا کس نے تیرے زمین کو مہادن جھولا بنا دیا ہے والجبال اوتادن پہاڑوں کی میکیں لگا دی ہے کہ زمین حرکت نہ کرے میرے بندے کو تکلیف نہ ہو اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے زمین کو کیسے بنایا ہے میں نے تیرے لیے آسمانوں سے پانی کیسے برسایا ہے میں نے کھیتیاں کیسے نکالی ہیں اب ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والا کون ہے ہاں جی اچھا یہ ساری مخلوق جو زمین میں ہے ان کو پیدا کرنے والا کون ہے ہاں جی سیدھی سیدھی بات کرو حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو پیدا کرنے والا کون تمام مولیا تمام ابدار گوس اگر ہیں ان کے پیدا کرنے والا کون تمام کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے جب یہ عقیدہ ہے اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں بھی کسی کا حصہ ہے تو یہی وہ مشرق ہے جو اللہ کی قدرت میں کسی دوسرے کو دخل ڈالنے کا اجازت دے رہا سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اور یہ نہ کہیں کہ ہم ایسے کہتے ہیں بلکہ اللہ معاف کریں ایک شاعر نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ دی تصرف بھی ہے اللہ کے کعبے میں سمجھ لو ارے یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں عقیدہ کسی نے نہیں سمجھایا باقی تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اب خدا کے کعبے میں تم فیصلہ کرو ایک آدمی پیران پیر کی تعریف میں لکھتا ہے کہ زی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معذون بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر تمہاری مرضی ہم فتوا نہیں دیتے وہ کہتا سروس کا اختیار بھی ان کو ہے فرق اتنا ہے کہ اللہ کا اختیار اپنا ہے لیکن اللہ کی طرف سے مختار ہے اللہ نے پاور آب بھی اب ان کو دے دیا ہے ریت تصرف بھی ہے معذون بھی ہے مختار بھی ہے اور کار کا مدبر بھی ہے عبد القادر کا اور آگے کہتے ہیں بندہ کا کا بھی ہے قادر عبد القادر دل اب بتاؤ مجھے بتائیں جو یہ عقیدہ رکھے اس کا کیا حال ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں پیر غازی شاہ کی مزار پہ جا کے منت مانوں گا تو بچہ ملے گا اور میں شباز کلندر جا کے جا کے منت مانوں تو بچہ ملے گا اور اکبر بادشاہ کو سلیم کشتی نے بچہ دیا تھا اور وہ پیدل چل کے ان کی مزار پہ آیا تھا جب یہ عقیدے رکھے اور ادھر قرآن کہتے ہیں یہاں بولے میں شاینسن یہاں بولے میں شاول اللہ فرماتے میری مرضی آئے لڑکیاں تو میری مرضی آئے لڑکے دو میری مرضی آئے جوڑے دو اور میری مرضی آئے بند کر دو کچھ نہ دو سنیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو سر وسلم بھیا تو بند کر دیا کرو اس کو یا لایا ہی نہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کرے گا ہم کر لیں گے ان شاء اللہ آواز دور نہیں جاتی بار آدمی کھڑے ہوئے کیا کرے آدمی جی اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے بس دعا کرو اللہ ہدایت دے بس جی مسئلہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی دین کی سمجھ ادا فرمائے عقیدہ آپ درود پڑھ لیں اور میں حدیث سناؤں محمد مسلمان درود شریف پڑھنے اور سنے غور سے ایک دن حضور کی خدمت میں کافر آئے مشرقین مکہ آئے اور ان کو سکھا کے بھجانے والے کون تھے یہودی تھے اور ایک دماغ میں رکھنے کے اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں جتنے بھی باطل مذہب پیدا کیے گئے روافظ پیدا کیے گئے خبارج پیدا کیے گئے متدلا پیدا کیے گئے کرانیا پیدا کیے گئے جبریہ اور قدریا پیدا کیے گئے اور جتنی فکری جنگیں اسلام کے خلاف لڑی گئی ہیں یا لڑی جا رہی ہیں ان کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوتا ہے جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن سبا کون ہے حسن سبا کون ہے اور یہ دنیا والے کون ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان سب کے چلانے والے ان سب کی تحریکوں کے پیچھے فتنہ بچانے والے کون ہیں یہودی اب ہمیں اس کے بغیر تک رہا ہوں ہوتی سل تو ڈال کے لایا کرو سیل اور بند کیا ہوگا اللہ اتنا بودھ نہ رکھا کریں دلوں میں اللہ دیکھنے والی ذات ہے ہم بند ہے چلتے ہی نہیں بیٹھے آرام سے کچھ نہیں اس میں جب بیٹری نہیں ہے سر ضرور شریف پڑا کریں رحمت آئے گی شیطان نکل جائے گا اللہ کی رحم ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ صلی سیدنا محمد بس کریں اب سمجھیں کہ یہودی انہیں مکے کے مشرقین کو سکھلایا اور سوال دے کے بھیجے کہ جا کے محمد مدنی کا امتحان کرو سمجھیں غور کریں گے تو بات یاد رہے گی توجہ رکھیں گے دماغ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ آواز پہنچا دیں گے اب وہ سوال جو کیے گئے ہیں انہوں نے کہا یہ تین سوال ہیں دیکھو دشمن کیسا چالاک ہے آج بھی دنیا میں اسلام کے خلاف جہاں جہاں جنگ ہے پیچھے یہودی ہے انہوں نے کہا تین سوال ہیں جا کے نبی کا امتحان کریں اگر تینوں سوالوں کا جواب دے دے تب بھی نبی نہیں ہے اور تینوں سوالوں کا جواب نہ دے تب بھی نبی نہیں ہے اور اگر دو کا جواب دے دیں اور ایک کا جواب نہ دے تو پھر سمجھ لو کہ سچا نبی ہے سمجھ آ رہی ہے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اور توجہ کے ساتھ سمجھیں وہ جناب جب آئے کافر انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد وہ سوال کیا تھے یاد رکھو ایک انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب میں نام لوں یاد کروں سے پڑھ لیتا ہوں اللہ کے کعبے میں ایمان سے کہو میں کہتے کہتے تھک جاتا ہوں حاجی ضرور نہیں پڑھتے اپنے ملک میں جاتے ہیں کہتے جی کیا کریں مکے ودینے پہ وہابیوں کا قبضہ ہے نجدیوں کا قبضہ ہے جناب درود پڑھنے نہیں دیتے وہ جناب جالی ہی نہیں دینتے ہیں مقام ابراہیم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں یا بڑے نعوذ باللہ یہ تو جی بہادی نجدیو سرول نے سڑول جو قوم ساری زندگی قبریں چومتی رہی ہو کعبہ جو نہ چومنے تو پاگل تو ہو جائے گی ان کے دماغ میں تو نئی بات آ جاتی ہے نا کمال ہے کہ ہم تو ہر جگہ ماشاء اللہ عباس کا عالم بھی چومتے ہیں ہم تو ہر جگہ ماشاء اللہ جھنڈا چومتے ہیں پنجا چومتے ہیں ہم تو ہر جگہ مزار چومتے ہیں مزاروں کے ماشاء اللہ گلاب چومتے ہیں چوکٹ پہ جا کے سجدے کرتے ہیں یہ کون سے بھابھی ہیں خدا کا گھر نہیں چومنے دیتے لیکن یاد رکھو جو محمد کا غلام ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ جس کو حضور نے چوما ہے وہ سنت ہے اور جہاں میرے مدنی نے بوسا نہیں دیا ہے وہ نہ دینا سنت ہے سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی حضور نے رکن امانی پہ ہاتھ لگایا ہے سنت ہے حجر اسود پہ بوسا دیا ہے سنت ہے انکار کرنے والا کافر ہے ان دو کناروں پہ میرے مدنی نے نہ اشارہ کیا ہے نہ ہاتھ لگایا ہے نہ بوسا دیا ہے کنارے کعبے کے ہیں لیکن جہاں ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت ہے جہاں ہاتھ لگایا ہے وہاں لگانا سنت ہے جہاں بوسا نہیں دیا ہے وہاں نہ دینا سنت ہے جہاں بوسا دیا ہے وہاں دینا سنت ہے جہاں مدنی دوڑا ہے وہاں دوڑنا سنت ہے جہاں مدنی چلا ہے وہاں چلنا سنت ہے جہاں مدنی کھڑا ہے وہاں کھڑا ہونا سنت ہے جہاں محمد بیٹھ گیا وہاں بیٹھنا سنت ہے جو مخالفت کرے گا وہ اہل بدعت ہے اہل سنت سے کوئی تعلق اللہ صلی سیدنا محمد آج سیدنا محبت سے درود پڑے یہ ایسے نہ پڑھا کر اللہ مدد میرا پتہ نہیں کیا پڑے یہی تو وجہ ہے کہ نوازے قبول نہیں ہو رہے یہی تو وجہ ہے کہ درود قبول نہیں ہو رہے کہ جب کہتے ہو سبحان ربی اللہ پتا لگے کس کو کہہ رہے ہو جب کہو سبحان ربی العظیم پتہ پتا لگے جب کہو اللہ اکبر پتا لگے اور جب درود پڑھو اللہ ہما سے پڑھو اللہ ہما کیا مانا یا اللہ صلی اللہ محمد میرا اللہ رحمت بیج اللہ محمد والا آل محمد اور یاد رکھو اللہ کا کرم دیکھو رب کا احسان دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آل محمد اللہ نے فرمایا الا آل محمد اور یاد رکھو حاجی مسئلہ سمجھ لو اگر آل ہوتا تو پھر صرف نبی کا گھرانہ ہوتا اللہ نے فرمایا آل کا لفظ لگا دو جہاں گھرانہ بھی ہے اور ہر کل میں پڑھنے والا بھی شامل ہے سمجھ آئے لفظ آل کا معنی یہ میں نے نہیں کہا قرآن کے اب کھیلو آل شد اللہ اللہ حکم دیں گے آل فرعون کو جنم کے سخت عذاب میں ڈالو تو وہاں مراد صرف فرعون کا برادری اب بیٹے نہیں ہیں مراد ہے جو بھی فرعون کے عقیدے پہ ہے وہ آل فرعون ہیں اور جو محمد کے عقیدے پہ ہے وہ آل محمد ہیں اللہ نے فرمایا تم نے میرے نبی پہ رحمت بھیجی ہے تو میں بھی نبی کی اہل کو آل بیت کو ازواج متحرات کو اور تمام کل میں پڑھنے والوں کو شامل کر دوں گا والا آل محمد بس اب اس بات کو چھوڑیں آپ ضرور شریف پڑے تو میرا وقت بھی ضائع نہ کریں اپنا بھی نہ کریں اچھا جی وہ کافر آ گئے حضور کے پاس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ نے کہا حضور تین باتیں ہیں ہم نے پوچھ لی ہیں اگر آپ بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں حضور نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے انہوں نے کہا جی ایک تو یہ بتائیں کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنا ملک چھوڑ کے نکل گئے تھے اور کسی پہاڑ میں جا کے چھپ گئے تھے وہ کون تھے ان کا کیا واقعہ ہے کیا قصہ ہے ایک تو ہمیں یہ بتائیں اور ایک دنیا میں بادشاہ گزرا ہے جو سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں بھی پہنچا ہے اور سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی پہنچا ہے وہ بادشاہ کون ہے اس کا قصہ کیا ہے اور تیسری بات یہ بتائیں کہ اللہ نے ہر بندے میں ہر مخلوق میں جان رکھی ہے اور روح رکھا ہے وہ روح کیا چیز ہے کتنے سوال ہو گئے ہاں جی ایک وہ بادشاہ کون ہے ایک وہ نوجوان کون ہے اور ایک جو ہے روح کیا چیز ہے حضور کو جب کافروں نے پوچھا پتہ حضور نے کیا فرمایا فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا اس کا جواب میں بس اتنی بات تھی اس کا جواب میں کل دوں گا چلے گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل سوال بڑے اہم ہیں آپ کل دے دیں ان کو پتا تھا کہ مکے میں کوئی لائبریری ہے کہ حضور جی آج جا کے کتابیں دیکھ لیں گے مکے میں کچھ سکول ہے کوئی لائبریری ہے یہاں مکتبہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو نے کہا جی ٹھیک ہے کل دے دیں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ معاملہ تو جواب میں تب دوں گا جب اللہ مجھے جواب بھیجیں گے اس لیے میں نے کہہ دیا کہ کل دوں گا اللہ گیا جواب نہ آیا جبریل نہ آیا دو دن گزر گئے نہ آیا تین دن گزر گئے نہ آیا چار دن گزر گئے نہ آیا اور کافر سارے مکے میں شور مچا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی صدمہ پہنچا کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتا کبھی کبھی تو دل کرتا کہ میں گر جاؤں پہاڑ سے کیا دشمنوں کو میں کیا کہوں لیکن جب تک اللہ نہ بتلائے علم غیب کا مالک کون ہے ہاں جی علم کا مالک کون ہے اللہ نہ بتلائے تو پیغمبر بھی اللہ فرماتا ہے میرا مدنی میں چاہتا ہوں تو غیب کھولتا ہوں میں چاہتا ہوں تو تجھے غیب کی خبریں بتلا دیتا ہوں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں تو اطلاع کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو آدم کی پیدائش بھی بتلا دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو آدم کا جنت میں جانا بھی بتلا دیتا ہوں اور میرا مدنی میں چاہتا ہوں تو آدم کا جنت سے نکلنا بھی بتلا دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو شیطان کا وسوی ساتھ ڈالنا بھی بتلا دیتا ہوں مدنی میں چاہتا ہوں تو تمہیں یوسف کے قصے بھی سنا دیتا ہوں بینکم تو من قبل الغافلین جب تک میں نے نہیں بتلایا آپ جاننے والے نہیں ہیں محمد مصطفا جاننے والا میں ہوں ہمارے تو مسلمان آج اتنا عقیدہ وہ کہتے ہیں جی پیر ہی سب کچھ جانتا ہے بادشاہ اور جی مرشد نو ہر شہر کا پتا ہے اپنا چاہے پتا نہ ہو غریب اچھا اب جناب آگے چلیں حضور فرماتے ہیں انتظار میں ہیں کئی دن گزر گئے اللہ کے جبریل وحی وہی لے کے آئے سب سے پہلے اللہ نے تنبیہ کی اور اس کے بعد جواب دی اللہ نے فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں کل تو اگر آپ کے اختیار میں ہے تو دے دو جواب اب کیا پتہ لگا کس کے اختیار میں ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدرین کو بتلا دو کہ بادشاہ کا نام زل کرنا اور غار میں جانے والے اول فتیت کافی و کہف ہیں اور جہاں تک روح کا معاملہ ہے کل منہ میں نام ربی وبا اوتی تم من علم اللہ کبیرا اور روح اللہ کا امر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا حضور نے دو جواب دے دیے اور ایک چیز کا جواب نہ دیا اب جب وہ گئے جناب یہودیوں کے پاس ان نے کہا معلوم ہوتا ہے سچا نبی ہے لیکن جواب دینے کا اختیار بھی کس کو ہے اگلی ابھی سنے کے ایک دن میرے مدنی نے صلی اللہ علیہ وسلم سہیل ابن عمر صفوان ابن امیہ حارث ابن ہشام ان تین کے لیے یہ حارث ابن ہشام ابو جہل کا بھائی ہے ان کے لیے حضور پاک نے دل میں خیال آیا انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے حضور ناراض بیٹھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا ناراضگی اللہ کا غضب آ جائے انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے اللہ کے نبی کو ستایا ہے اب سنیں اللہ کیا فرماتے ہیں فرمانائی کا مین اللہ شعی او يعذبهم میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے میں چاہوں تو عذاب دوں میں چاہوں تو ہدایت کے فیصلے کر دوں یہ میرے ہاتھ میں ہے اللہ تمام اختیارات کا مالک کون ہے اللہ تو اسی طرح مشرقین مکہ آئے حضور کی خدمت میں آ گئے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ تجویزیں ہیں حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہنے لگے لنو مین لگا ہتا حتہ لنا من مین اللہ اللہ کے نبی ہم مومن نہیں ہوں گے ایمان نہیں لے آئیں گے لیکن ہمیں موجودہ دکھائیں مکے کی زمین سے چشمے نکلیں مکے میں پاک لگ جائیں مکے میں نہریں جاری ہو جائیں جبل صفا جو ہے یہ پہاڑ صفا کا سونے کا بن جائے یہ موجودے دکھلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور پاک سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا اللہ چاہے تو دکھلا سکتے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دو یہ جاہل ہیں یہ معاند ہیں یہ ہدایت کے لیے نہیں مانگتے ہیں ایک موجودہ دکھلاؤ اور مانگیں گے اور دکھلاؤ اور مانگیں گے آپ ان کو بتلا دیں کل صبح ربی الکن تو اللہ بشر سولا آپ ان کو کہہ دو میرے رب کی ذات پاک ہے ان نملہ عند تو ان دلہ تمام نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ چاہے تو ظاہر کر دیں اللہ چاہے تو نہ ظاہر کریں میں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا مدنی اعلان کر دو کل نفسی نفن ولا اللہ ماشاء اللہ کہ میں تو اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں ہر چیز کا مالک کون ہے اب مسلمانوں اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھا آپ بتائیں کہ یہ کافی لوگ جو مندر بناتے ہیں دیوی دیوتا بناتے ہیں بت بناتے ہیں ان دیویوں کے نام رکھتے ہیں یہ کہر کی دیوی ہے یہ مہر کی دیوی ہے اچھا بڑے بڑے ابھی تو کچھ عرصہ پہلے ہندوؤں نے ایک نیا جناب شیشہ چھوڑا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا بھگوان جو ہے نا وہ دودھ پینے لگ گیا ہے لوگوں کے بچے دودھ بھی دیا کا بھگوان دودھ پینے لگ گئے اچھا یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اچھا یہ دیکھیں عیسائی ہیں یہ جو سلیب بناتے ہیں یہ خود بناتے ہیں یا بنی بنائی اوپر سے گرتی ہے پھر اس کی پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے سلیب خود بناتے ہیں نشان خود بناتے ہیں مندر خود بناتے ہیں دیوی دیوتا خود بناتے ہیں ان کی شکلیں خود بناتے ہیں ان پہ پھول خود ڈالتے ہیں پھر جا کے بنتی کرتے ہیں پھر آگے کھڑے ہو کے ان سے درخواستیں کرتے ہیں ایمان سے کہیں چلو قرآن حدیث کا علم نہ ہو یہ عقل کی بات ہے کہ جن کو ہم نے بنایا ہے وہ ہمیں دینے والے کیسے بن گئے یہ عقل میں آتا ہے اچھا اب مجھے بتائیں مسلمان سیدھی اللہ کے کعبے میں بات سچی کریں آج اگر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے دعا کرو اللہ تمام اولیاء اللہ پہ رحمت کرے جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں اور بلندی کرے اور ہمیں اللہ اپنے ولیوں کی اپنے اولیاء کی اپنے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں ان سے تعلق نصیب فرمائے لیکن ایمان سے کعبے میں بات سچی کرو مانے نہ مانے تمہاری مرضی آج اگر کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے تو اس کو غسل ہم دیں گے یا وہ خود بخود اٹھ کے نہا لیتا ہے ہاں جی کفن اچھا اس کا جنازہ اٹھا کے اس کے لیے قبرستان میں قبر کون کھودے گا ہم کھودیں گے ان کے لیے جنازہ کون پڑے گا ہم پڑھیں گے پھر قبر میں کون اتارے گا ہم اتاریں گے قبر کے اوپر مٹی کون ڈالے گا ہم ڈالیں گے اب تم خدا کے لیے قرآن حدیث نہ سمجھ آئے عقل سے فیصلہ کرو کہ جب وہ ناش موجود ہے غسل میں ہمارا محتاج ہے کفن میں ہمارا محتاج ہے جنازہ اٹھنے میں ہمارا محتاج ہے قبر کھودنے میں ہمارا محتاج ہے دعاؤں کے لیے ہمارا محتاج ہے جب دفن ہو جاتا ہے تو مشکل کشا کیسے بن جاتا ہے یہ تمہارے عقل میں آتی ہے نہ تمہارے عقل میں آتی ہے ایمان سے کہیں اور نہ ایمان سے یہ بھی کہیں کہ کیا ہمارے مزاروں پہ یہ نہیں ہوتا ہے نہ ایمان سے کہیں جہاں جہاں تم نے دیکھا ہے یہاں یہاں اولیاء اللہ کی مزارے ہیں کیا وہاں طواف نہیں ہوتا کیا وہاں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے جیسے اللہ کے گھر کا دروازہ سونے کا ہے اسی طرح مزاروں پہ سونے کے دروازے نہیں لگائے جاتے جیسے اللہ کے کعبے کو ہر کے گلاب سے دھوتے ہیں اسی طرح مزاروں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے جیسے اللہ کے کعبے کے خلاف ہے اسی طرح ان پہ خلاف نہیں ڈالے جاتے ہیں جیسے تم بھی نام ہے اللہ کے نام کی قربانی کرو گے اسی طرح وہاں قربانیاں کر کے نظریں چڑھا کے کے لنگر پکا کے تقسیم نہیں ہوتے ہیں اور کیا یہ مسلمان نہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ دینے والا جو ہے اچھا بات اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جناب نہیں نہیں دیتا تو خدا ہے لیکن ہم ان کو کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑ نہیں سکتا اب یہی بات دیکھو جناب کے کافروں سے پوچھتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کرو یار یہ تو مجھے بار بار نہ کہنا پڑے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان نام سنے اور درود نہ پڑھے اسی لیے حدیث میں ایک دن حضور نے پوچھا کہ وکیل کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وکیل وہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں اور خرچ نہ کرے آپ نے فرمایا نانا بخیل وہ ہے میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس لیے بخیل نہ بنے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے سوال کرے اور یہ قرآن میں ہے يلزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکی کے مشرقوں سے پوچھیں ابو جہل کی کمپنی سے پوچھیں ابھی لہب کے دوستوں سے پوچھیں میں یرزقکم آسمان اسے زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے تمہاری سما کا مالک کون ہے تمہارے بسر کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور سارے کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں وہ بھی یہی جواب دیں گے بس اللہ کیا جواب دیں گے کہ ان کے کرنے والا کون ہے ایمان سے کہیں کافر تو یہ جواب دے کہ ان سب چیزوں کا کرنے والا کون ہے اللہ ہے اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ جی تصوف بھی ہے مختار بھی ہے معذون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے اور حطر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے حضرت عبد القادر پہ وہ تو اللہ کے بہت بڑے بلی گزرے ہیں ان کی کتاب ہے الگنیا جو نہ مانے اس کتاب کو کھول کے دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ بدول ید القبر ہے بھائی قبل ہو وم جو بندہ قبر پہ ہاتھ لگائے قبر کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگائے یا قبر پہ آ کے بوسا دیں یا قبر پہ آ کے جھک جائیں فرمایا فتل کا عادت یہود ہے یہ یہودیوں کا فیل ہے کسی مسلمان کا فیل نہیں ہو سکتا اندازہ فرمائے یعنی خود پیران پیر آپ فرما رہے ہیں کے ہاتھ رکھنا چومنا قبروں پہ جا کے تقبیل کرنی بوسا دینا آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہودیوں کی عادت ہے مسلمان کی عادت ہی نہیں ہو سکتی ہے اب اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ منا مل سجیو لہو ادا مل کی آمدی وہ اندار فرون اللہ نے فرمایا میرے بندے یاد رکھو کہ ہر چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور جو مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے اس سے بڑا گمراہ کون ہے اس سے بڑا گم کردارا کون ہے اور پکار بھی ان کو رہا ہے جو ان کی بات کی کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار کو بھی نہیں جانتے اور فرمایا پھر کانو لہم آدان و کانو عبادتی ہم کافرین اور جب قیامت کے دن میں ان سب کو کھڑا کروں گا قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو کھڑا کروں گا یہ تو ان کا انکار کریں گے اور یہ الٹا ان کے خلاف دعویٰ کریں گے مولا ہم نے ان کو نہیں کہا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے ہمیں پکاریں وہ مسئلہ سمجھ لیں کہ تمام اختیار کا مالک کون ہے اپنا تمام تصوف کا مالک کون ہے اس نظام کے چلانے والا کون ہے مدبر پھر عمر کون ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے ہر دکھ سکھ میں کام آنے والا کون ہے یاد رکھ لیں کہ ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اللہ الخن کو اللہ جب مخلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے یہ مخلوق بھی اسی کی ہے تو نظام بھی اسی کا ہے سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ساری کائنات کے سنبھالنے والا بھی وہی ہے رات دن پڑھتے ہو اللہ اللہ